یہ والی میری ویب سائٹ ہے اس ساجد ال A S dash S double A J I D double O N اگر آپ گوگل پہ صرف یہ ٹائپ کرتے ہیں نا تو آپ کو فیس بک کا بھی لنک آ جائے گا ویب سائٹ کا بھی آئے گا اور یوٹیوب کا بھی آ جائے گا تو یہ فیس بک پہ آج کل میں ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے ویب سائٹ پہ الاؤ نہیں کر رہے کیونکہ وہ بہت زیادہ میموری فل ہو گئی ہے اور وہ فری میں ہے تو فری میں ایک لمٹ ہوتی ہے نا تو وہ وہ میں یہ کرتی ہوں فیس بک پہ ایک مہینے کا جو پوسٹ ہے وہ میں اسکیجول پہلے سے ہی کر دیتی ہوں مجھے بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ کب وہ ریلیز ہو گئی مجھے نہیں معلوم ہوتا ہے میں نے ایک مہینے کا اس پہ لوڈ کیا ہوا رہتا وہ اپنے آپ سے ریلیز ہوتے رہتا ہے تو یہ والی میری فیس بک کی آپ کو پیج مل جائے گی اس میں صرف دعائیں نہیں باقی دوسری بھی حدیث اور شرکیاں چیز جو بھی ہیں اور پھر پلس ہماری تفسیر کی لنک وغیرہ یہ سب یہاں پر رکھی ہوئی ہیں حج پہ جو جاتے ہیں ان کے لیے کیا دعائیں ہیں انہوں نے یہ کارڈ بنا کے لی جائے یہ ساری چیزیں وہاں پر آپ کو مل جائے گی تو یہ فیس بک ہو گیا پھر اس کے بعد یوٹیوب پہ آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو بتا دوں کیا کیا ہے خاص طور سے یوٹیوب پہ آپ پلے لسٹ میں جائیں گے تو بیٹر رہے گا اب دیکھیں یہ والا میرا یوٹیوب چینل ہے یہ والی تو یہاں پر میں نے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی آپ پلے لسٹ کو کلک کریں آپ کو جو چاہیے یہاں پر ملے گا کچھ دعائیں میں نے رکھی ہوئی ہیں ابھی وہ پورا نہیں کر پائی اور بھی دعائیں ڈالنی ہیں مجھے یہاں تو وہ تفسیر کا ہے جو ہمارا خلاص قرآن 2023 میں ہوا تو ابھی تک پورے لوڈ نہیں ہوئے یہاں پر دعائیں ہیں انگلش ترجمے کے ساتھ ہے اور یہاں پر دعائیں ہیں اردو ترجمے کے ساتھ ایگزام کے وقت کی بھی دعائیں اور دوسری بھی کچھ تھوڑی دعائیں رکھی ہوئی ساری کی ساری نہیں رکھی ہوئی تو آپ اس کو کلک کریں گے تو وہاں دعائیں مل جائے گی آپ کو پھر یہاں پر خلاص قرآن جو 2022 میں ہوا تھا پھر یہ میرے اسٹوڈنٹ نے کچھ ہمارے ساتھ ڈسکشن کیے تھے تفسیر کے کلاس میں تو بہت پیارے ڈسکشن ہیں ان کی تو وہ بھی آپ شارٹ ویڈیوز کر کے ہم نے ڈال دیے مسلنیس مکس ویڈیوز تو وہ بھی آپ سن سکتے ہیں پھر مفہوم قرآن یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب دیکھیے جو میں نے رکیہ کہا ہوا ہے وہ میرا پلے لسٹ یہاں پر ہے رکیہ شرعیہ پہلا جو رکیہ ہے وہ تھرٹین منٹس کا ہے وہ ضرور سبھی نے سننا ہے جس پہ اثر ہو نہ ہو وہ ضرور سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو رکیہ رکھا ہوا ہے وہ پھر جس پہ اثر ہوتا ہے اس کے لیے یہ بیسٹ ٹریٹمنٹ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اوپر اثر ہوا ہے خاص طور سے میاں بیوی کے جھگڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں جادو ٹونا کر دیا جاتا ہے ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے تو ان کے لیے یہ بیسٹ رکیا ہے تو انہوں نے یہ والا روز سننا ہے ڈیلی یہ نہیں دیکھنا ہے کتنے گھنٹے کا ہے کتنا کیا اور سنتے وقت بالکل خاموشی سے سننا ہے آپ نے بات نہیں کرنی ہے ہوتا ہے لگا لیتے ہیں اور کام والی سے بات کریں ذرا یہ کریں وہ کریں بالکل بھی نہیں یہ کرنا ہے جو افیکٹڈ ہے وہ بالکل بات نہیں کرے غور سے سنے کیا پڑھا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد سورہ البقرہ رکھے بھی ہے میں نے یہاں پر ایک بار تو بھی آپ نے گھر میں پوری کے پوری لگا کے رکھنی ہے کیونکہ اگر کوئی جنات وغیرہ ہے گھر میں تو وہ بھاگ جائیں گے تو یہ پوری کی پوری سریال البقرہ آپ نے پلے کرنی ہے اگر خود پڑھتے ہیں تو اور افیکٹ ہوگا اس کا لیکن نہیں پڑھ سکتے تو یہ آپ نے سننا ہے کسی کسی کو ٹائم نہیں ملتا تو کیا کریں اب آپ نے اس کو پانچ حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے پورے دن میں جیسے فجر کی نماز کے بعد ایک حصہ رکھیں یا تو چار حصے میں ڈیوائڈ کریں اس کو اپنے جو مغرب تک آپ نے پورا کرنا یا تو اثر تک اگر پورا کرنا ہے تو فجر کے بعد ٹائم آدھا کر دیں یعنی اس کو جتنا پڑھ سکے اتنا پڑھے پھر ظہر کے بعد تھوڑا آگے کا پڑھے پھر اثر کے بعد پڑھے کوشش کرے اثر تک کمپلیٹ کرنے کے لیے لیکن پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر پانچ نمازوں میں اس کے پانچ حصے ڈیوائڈ کرے ورنہ پھر تین حصوں میں ڈیوائڈ کر کے سورہ البقرہ آپ اپنے کمپلیٹ کرنی جو افیکٹڈ ہے انہوں نے یہ پڑھنی ہے خود ہو کے پڑھیں گے اور افیکٹ ہوگا خود نہیں پڑھیں گے تو اتنا جلدی افیکٹ نہیں ہوگا اچھا اب ویب سائٹ پہ آ جائیں یہ والی میری ویب سائٹ ہے یہ ہوم ہے ہوم میں تو کچھ نہیں بس لنک رکھے ہوئے ہیں تو یہاں پر دیکھیں انگلش مٹیریل سو اس میں انگلش کے ساری چیزیں آپ کو ملے گی دعا کے کارڈس یہاں پر کلک کریں گے تو ڈائریکٹ دعا کے کارڈس ملیں گے یہاں قرآن حدیث مسلنیس کارڈ مکس کارڈس رکھے ہوئے ہیں پھر کچھ نان مسلم کے لیے مٹیریل رکھے ہوئے وہ بھی میں نے لنک یہاں پر رکھ دی ہوں لائبریری آپ لائبریری میں ضرور جائیں وہاں پر ساری چیزیں ملے گی اردو میں بھی ہیں انگلش میں بھی ہے عربی میں بھی ہے اور یہ میرا اسات کا بلاگ ہے تو بلاگ میں بھی جا کے دیکھیں کیا باتیں کر رہے ہیں تو وہ بھی دیکھیں اور یہاں پر اردو مٹیریلس کے سارے اردو میں مٹیریل جتنے رکھے ہوئے وہ یہاں پر میں نے رکھی تو اس کو کلک کرے آڈیو ہے ویڈیو ہے کارڈس ہیں جو بھی ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے پھر عربک میں بھی کچھ مٹیریل ہیں زیادہ تر وہ تو تجوید اور گرامر کے ہی مٹیریلس ملیں گے آپ کو تو یہ والے آپ نے کلک کرنے ہیں اچھا اب ہم دیکھیے یہاں پر اگر کسی کو میری لنک نہیں مل رہی ہے نا یہ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو یہ فیس بک کی لنک بھی ملے گی یا آرکیو کی لنک دیکھیے یہ والے آرکیو کی لنک ہے اور یہ یوٹیوب کی لنک ہے اس کو کلک کریں گے تو ڈائریکٹ آپ یوٹیوب پہ جائے گی یہاں پر تو یہ لنک میں نے نیچے ہی ہر پیج کے نیچے رکھ دی تو یہ میرا ہوم پیج تھا پھر یہاں پر تجوید کے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ تفسیر کی چیزیں ہیں وہ بھی دیکھیں عربک گرامر ہے نان مسلم کے لیے بھی میں نے کچھ رکھا ہوا ہے اور آپ کے لیے مین لائبریری اور دعا اینڈ سپلیکیشن یہ دعا کے کارڈس یہاں پر ہیں یہ لائبریری ہے آپ مور میں کلک کریں گے تو مور میں بہت ساری چیزیں بلاگ ہیں قرآن اور حدیث کارڈ ہیں مسلنیس کارڈ مکس کارڈ ہے اس میں حدیث اور قرآن سے ریلیٹڈ یہاں کچھ مکس چیزیں رکھی ہوئی ہے قیامت کی نشانی وغیرہ سب عقیدے کے بارے میں کچھ اچھا لائبریری میں چلتے ہیں میں آپ کو لائبریری دکھا رہی ہوں آپ یہ میری لائبریری ہے چھوٹی سی حقیر سی محنت ہے یہاں پہلے میں نے انگلش مٹیریل رکھا ہوا ہے اس میں صبح کے اسکار انگلش ترجمے کے ساتھ پورے کے پورے رکھے ہوئے یہ شام کے اسکار ہے تو اس کو کلک کریں گے انگلش ترجمے کے ساتھ آ جائے گا پھر کرسچن لوگوں کے لیے کچھ میں نے میسج رکھا ہوا ہے پھر پالیتھیسٹ کے لیے مشرقوں کے لیے کچھ میسج اس کو کلک کریں گے تو وہ مل جائے گی آپ کو بک اچھا یہاں پر سائن آف دا لاسٹ قیامت کی نشانی اور یہ ہے ہماری ویڈنگ یعنی جب شادی ہوتی ہے تو کیا دعائیں دینی چاہیے اور شادی کے دن اور جب ریلیشن ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کا تو کیا دعا پڑھنی چاہیے وہ اس میں آپ کو مل جائے گا سب کے سب اور جس کی بھی گھر میں شادی ہو یا کسی کی بھی شادی آپ کو پتہ چلے تو ان کو یہ ضرور گفٹ کیا کریں چھوٹا سا گفٹ ہے یہ بک ضرور شیئر کیا کریں یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ہے نظر کی دعا کی بک اوکے بک لیٹ ہے یہ تو اس کو کلک کریں گے سارے نظر کی دعائیں اسی کے اندر ہیں اب اس کا میں نے اردو میں ابھی تک تو بنایا ہوا نہیں ہے لیکن انگلش میں سارے ترجمے کے ساتھ وہ اس میں موجود ہیں تو اس کو کلک کریں گے تو نظر کی ساری دعائیں اس میں آ جائیں گی پھر میں نے کچھ لیکچر دیا ہوا تھا میوزک کے بارے میں تو میں نے یہاں پر رکھتی ہوں پھر کیا حرام چیزیں ہیں اسلام میں تو میں نے یہاں پر رکھی انگلش ترجمے کے ساتھ والنٹائن ڈے والنٹائن ڈے کے بارے میں کچھ ہے پھر سلیکٹڈ رمضان حدیث رمضان کے بارے میں کچھ حدیثیں آئی ہوئی وہ والی اور یہ والی ایک چھوٹی سی بک میں نے بنائی ہوئی تھی کہ آپ وسلم پہ جو الزام لگا عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی بچی تھی اس سے شادی کی تو اس کے ریپوٹیشن میں ایک بک چھوٹی سی بکلیٹ رکھی ہوئی ہے اوکے کالا جادو اور جن کے بارے میں میں نے ایک کتاب رکھی ہوئی یہاں پر انگلش میں لیکن اس کا ابھی فی الحال اردو ترجمہ میں نے نہیں کیا ہوا ہے پھر زکوٰۃ کے بارے میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے اس کا پورشن وغیرہ اور یہ ایک بہترین بک ہے اگر آپ کسی نان مسلم کو دینا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین مجھے لگتا ہے یہی ہے اس میں پروو کیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں کیونکہ وہ مانتے نہیں نا دیکھیے دوسرے لوگ دوسری چیزیں مانتے ہیں اللہ کو مانتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو ان کے لیے یہ دلیلیں ہیں کہ کیا پروف ہے کہ وہ صحیح میں نبی ہیں پھر اس کے بعد سورہ البقرا چار لینگویج میں اس کا ترجمہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر کچھ آیات تک یعنی ایک سے چالیس نمبر آیات تک میں نے ترجمہ رکھا ہوا ہے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور لوگوں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں یہاں پر تو تجوید کے بارے میں کچھ چیزیں حجاب کے بارے میں کچھ رکھا ہوا ہے پھر آیت ریفرنس آف حدیث کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوئی جو حدیث اور قرآن کی آیت کو لے کے بنائی ہوئی ہے عربی میں ہے جس کو تجوید اور گرامر سے انٹرسٹ ہے تو وہ وہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اچھا ابھی یہاں پر دیکھیں اردو مٹیریل میں نے لاسٹ میں اردو مٹیریل رکھا ہوا ہے آپ کے لیے مین امپورٹنس صبح کے از کا شام کے از کا جسٹ یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیے یہ کلک ہیئر لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کرے وہ پی ڈی ایف کھل جائے گی اور لوڈ بھی کرنا ہے اور سیو کرنا ہے ڈیلی آپ نے اس کو پڑھنا ہے کہ صبح کے ٹائم کے اذکار شام کے ٹائم کے اذکار جسٹ کلک کریں گے آپ پہنچ جائیں گے وہاں پر سب اردو میں ہے یہ پھر شادی کی دعائیں وہی جو میں نے کہا تھا ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے دعائیں اور یہاں پر کلک کریں گے تو ساری دعائیں آپ کو ملے گی اردو میں پھر میوزک کے بارے میں بھی اردو میں ہی ہے پھر اسلام میں چند ممنوع چیزیں جو ہے وہ بھی ہیں یہاں پر کلک کرتے جائیں تو آپ کو ملتا جائے گا یہ تو روٹ ورڈ ہے ہمارے تفسیر کے کلاس کے اور سورہ فاتحہ کے مضامین کا خلاصہ پھر حدیث کے بارے میں ہے اور یہاں پر انگلش اور اردو میں یہ دیکھیے یہ بہت سارے میرے پاس جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ مانگتے تھے کہ ہمارے بچے کے ایگزام ہے تو کوئی دعا بولے یہاں پر کلک کریں یہ ماشاء اللہ مجھے بہت پازیٹیو ریزلٹ ملے اور بہت سارے اسٹوڈنٹ نے مجھے دعائیں بھی دی آپ بھی دعائیں تھے اگر فائدہ ہو رہا ہے تو نہیں بھی ہو رہا ہے تو بھی دعائیں تھے اس کے اندر ایسی ایسی دعائیں الحمد للہ کہ ایگزام سے پہلے پڑھ لیں تو انشاءاللہ بچہ بھولے گا نہیں اور یاد بھی رہے گا اللہ کے فضل سے اللہ چاہے تو تو یہ بہترین دعائیں ہیں جن کے ایگزام اور آپ کی بھی ایگزام ہوتی ہے نا تو آپ بھی پڑھیں یہاں پر میں نے کچھ کارڈز رکھے ہوئے شارٹ میسیجز کر کے قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیت لے کے اس کا ترجمہ رکھا ہوا ہے یعنی کٹ کر کے پوری آیت نہیں تو یہ تھی میری لائبریری اب آپ کے دعاؤں کے کارڈز کی سائٹ چلتے ہیں وہاں پر جتنا ہو سکے میں نے ڈال دی ہوں لیکن اب تو مجھے الاؤ نہیں کر رہے یہ دیکھیے دعا اینڈ سپلیکیشن یہاں پر جائیں گے تو آپ کو دعاؤں کے کارڈس ملیں گے اور سب آپ دیکھیں گے سارے کے سارے جو لیے ہوئے ہیں قرآن سے لیے ہوئے اور آتھینٹک حدیث سے لیے ہوئے بس ایک حدیث سے لی ہوئی ہے جو ضعیف ہیں لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بھی الاؤ ہیں وہ ہے گھر میں داخل ہونے کی ورنہ سارے کے ساری جو دعائیں ہیں وہ حدیث سے جو لی ہوئی ہیں سب کے سب الحمدللہ اوتھینٹک ہی ہے اچھا مجھے کوئی اسٹوڈنٹ پوچھ رہی تھی کہ ہسبینڈ کو جاب نہیں مل رہا ہے تو یہ والی دعا بہت بہترین ہے اب یہ انگلش والے ترجمے کے ساتھ ہے نیچے اردو میں بھی ہے ربی انی من انزلتا فقیر تو یہ والی دعا وہ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں جن کو جاب نہیں مل رہی اور وہ بھی پڑھ سکتے ہیں جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی اب یہ دعا کس نے پڑھی تھی علیہ السلام نے علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی ان کو جاب بھی مل گیا اور ان کو لڑکی بھی ملی یعنی بیوی بھی ملی تو کثرت سے یہ دعا پڑھیں الحمد ایک کسی نے مجھے کال کیا تھا اور میں نے یہ دعا دی تھی ان کے ہسبینڈ کے لیے چاہیے تھی تو بردر پھر بعد میں کہنے لگے کہ الحمد للہ اتنا اچھا جاب جاب جاب ملا کہ پہلے ان کی جو تھی اس سے اچھی انہیں ملی لیکن یہ نہیں سمجھے اس دعا کی وجہ سے ملی یہ ایک مینس سے یاد رکھے اللہ کے فضل سے ملی ہے بس ہم نے مینس کو استعمال کیا اس میں پہلے تو میں نے انگلش میں ترجمے کے ساتھ کچھ رکھے ہوئے ہیں کارڈس سونے کے جاگنے کے سارے اور اس میں لوڈ مور کریں گے تو سارے آ جائیں گے جتنے رکھے ہوئے وہ کورونا جب چل رہا تھا تو اس وقت یہ میں نے دعا رکھی ہوئی تھی اور بھی کئی ایک دعائیں رکھی ہوئی تھی تو آپ یہ دعائیں ابھی بھی پڑھ سکتے کیونکہ وہ صرف کورونا کے لیے نہیں تھی بلکہ سارے کے ساری بیماریوں کے لیے ان شاء اللہ تو یہ ساری دعائیں انگلش ترجمہ ہو گیا اب ہم نیچے آتے ہیں یہاں پر رکیا وغیرہ کے لنکس رکھے ہوئے ہیں تو یہاں پر سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سورہ البقرہ کے ورچو کیا ہیں اس کے فضائل کیا ہیں وہ بھی میں نے رکھ دی تاکہ سورہ البقرہ پڑھنے لگے آپ پھر یہاں پر اردو میں آپ کے کارڈس موجود ہیں لاسٹ میں دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں بہت سارے کارڈس جتنے ہو سکے میں نے ڈال دی ہوں اور یہ جو میں نے کہا نا وہ دعا تو یہ دعا ہے وہ جاب کے لیے جو کہہ رہے تھے تو یہ قرآن اور حدیث سے سارے لیے بھی دعائیں یہ دعاؤں کے کارڈز آپ کو یہاں پر ملیں گے اور جو صبح شام کے اذکار ہے وہ آپ کوشش کریں لائبریری سے ہی پی ڈی ایف کو لوڈ کریں تاکہ اتنا کارڈز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے آپ کہیں پہ سیو کر لینا اوکے اچھا یہ جو میں نے ایک بار کہا تھا کہ مرد حضرات نے یہ ضرور دعا یاد کریں بیوی سے جب تعلق قائم ہوتا ہے تو یہ والی دعا میں نے یہاں پر رکھی ہوئی تو وہ دعا آپ نے شیئر کرنی ہے اپنے ہسبینڈ سے اور میں نے بتائی تھی کیوں پھر اس کے بعد جو میری آڈیو اور ویڈیو جو تھی وہ میں نے یہاں پر لوڈ کی ہوئی ہے دعاؤں کی تو یہاں پر سب آپ کو دعاؤں کا سب مل جائے گا اور جو ایگزام کی جو دعا ہے وہ یہاں پر آ جائے گی ایگزام سے پہلے کی دعا تو اس کو کلک کریں گے تو وہ ملے گی تو جتنا ہو سکے دعائیں کرتے رہے ان شاء اللہ شیطان بھی دور ہو جائے گا ویسے بھی کیا کہا گیا یا ذکر کسی را ہے ایمان والو یاد کرو اللہ کو بہت سی یاد یعنی بہت زیادہ یاد کرو تو کیوں آئے گا وہ شیطان کون کچھ بھی کرے یاد رکھے کچھ نہیں ہوگا آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی آپ کا بال باقا نہیں کر سکتا اللہ کی مدد اگر ہمارے ساتھ ہے تو ڈرنا نہیں ہے کسی سے ڈرنا اللہ سے تو اللہ سے جڑے زیادہ سے زیادہ ذکر اسکار کریں جب بھی کوئی مجھے کوئی چیز پوچھتا ہے مجھے یہ کوئی دعا بتائے میں پہلے کہتی ہوں نماز پابندی سے پڑھتے ہیں تو ہی میں بتاؤں گی ورنہ میرے جتنی بھی دعائیں ہیں اس کا اثر کچھ نہیں ہونے والا تمہارے تو نماز پابندی سے پانچ ٹائم کی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فجر ہم جب اٹھے تب فجر ہو جاتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ساری نمازیں ٹائم پہ یہ سب سے پہلی چیز جب جا کے یہ رکیا آپ کے کچھ افیکٹ کرے گا اور باوضو رہیں ہمیشہ وضو میں رہیں کلیننیس خود کی بھی اور اپنے گھر کی بھی صفائی رکھیں یہ بھی چیزیں آپ نے ضرور کرنی ہے اور میں بہت ساری احتیاط بھی بولی وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے تو یہ ساری چیزیں مجھے شیئر کرنی تھی اور یہاں پر میں نے مور کا بتایا نہیں آپ جا کے دیکھ لینا کیا کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے